حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے ان میں سے پہلے تین چکروں میں رمل کیا اور چار چکروں میں آرام سے چلے پھر مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہوئے اور دو رکعت پڑھی پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناو آپ نے لوگوں کو سنانے کے لیے یہ الفاظ بلند آواز سے ادا فرمائے پھر آپ حجر اسود کی طرف گئے اسے بوسا دیا پھر صفا مروہ کی طرف چلے اور فرمایا ہم اسی جگہ سے ابتدا کریں گے جس کا ذکر اللہ تعالی نے پہلے کیا ہے تو آپ نے کوہ صفا سے ابتدا کی اس پر چڑھے حتیٰ کہ آپ کو بیت اللہ نظر آنے لگا آپ نے تین بار یہ کلمات پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک یہاں سے لے کر شیئن قدیر یہاں تک اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں حکومت اور تعریف اسی کی ہے وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قاتر ہے پھر آپ نے تقبیریں کہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد کی پھر آپ نے دعائیں فرمائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر کی تھیں پھر آپ چلتے ہوئے نیچے اترے حتیٰ کہ جب آپ کے قدم مبارک نشے میں گزی ہوئے تو آپ دوڑنے لگے حتیٰ کہ مروہ کی چڑھائی شروع ہو گئی تو آپ آرام سے چلنے لگے حتیٰ کہ مروہ پہنچ گئے تو اس پر چڑھتے رہے پھر جب بیت اللہ نظر آنے لگا تو آپ نے یہ کلمات ادا فرمائے لا الہ الا اللہ وحدہ یہاں سے لے کر شیئن قدیر یہاں تک یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہی اور تعریف اسی کی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے آپ نے یہ کلمات تین بار پڑھے پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور سبحان اللہ اور الحمد پڑھتے رہے پھر آپ نے اس پر دعائیں فرمائی جو اللہ نے چاہی پھر اسی طرح کیا حتیٰ کہ آپ صفا مربع کے چکروں سے فارغ ہو گئے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار نو سو چونسٹھ